ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے اور اس کے علاوہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی اس حدیث کے راوی بخاری مسلم کی حدیث ہے فرمایا ان القلوب بین ع من اصحاب الرحمن یقلبها کیف کا تمام بندوں کے دل اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں اللہ تعالیٰ جیسے چاہے اور جب چاہے ان دلوں کو پھیر دے یہ دل اللہ تعالیٰ کے امر سے پلٹے کھاتا رہتا ہے لیکن سب سے خطرناک پلٹا وہ ہے جو موت سے قبل آ جائے اور انسان کو توبہ کا موقع بھی نہ ملے اسی معصیت میں اس دار فانی سے کوچ کر جائے نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ ان نمل بالخواتین صحیح مسلم کی حدیث ہے سال نژاد سعد رضی عنہ کی روایت سے کہ سارے اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر خاتمے کے وقت انسان جو عمل کرتا ہے اسی عمل پر وہ اٹھایا جاتا ہے ایک اور حدیث صحیح بخاری میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہ ایک انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ایک سو بیس دن پورے کر لیتا ہے یعنی چار مہینے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے چار حکم دے کر اور چار آرڈر کر کے تب عمل ہو وہ رزق ہو وہ اجل ہو وہ فرشتہ لکھتا ہے اس کا عمل یہ زندگی میں کیا عمل کرے گا اور اس کا رزق کتنا کمائے گا اور کتنا کھائے گا اور اس کی اجل کب تک جیے گا اور کب اس کی موت واقع ہوگی اور چوتھی چیز یہ کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا شقی بد وقت کو بولتے ہیں اور سعید نیک وقت کو سوال یہ ہے کہ پہلے عمل کا ذکر آ چکا ہے کہ فرشتہ اس کا عمل لکھتا ہے تو عمل اگر صالح ہوں گے نیک ہوں گے تو یقیناً وہ سعید ہوگا اور عمل اگر برے ہوں گے تو شقی ہوگا تو عمل کے ذکر کے بعد یہ چوتھا نمبر شقی اور سعید کیوں ذکر کیا کیا فرق ہے فرق ہے عمل سے مراد یہ ہے کہ زندگی بھر یہ عمل کیسے کرے گا نیک کرے گا یا برے کرے گا اور شقی ہوگا یا سعید ہوگا اس سے مراد انسان کا خاتمہ ہے کہ اس کی موت کیسی آئے گی اس کی موت عمل صالح پر آئے گی یا اس کی موت معصیت پر آئے گی اگر یہ معصیت پر مارا گیا تو پھر یہ شقی ہے خاص زندگی پر نیک عمل کرتا رہا اور اگر یہ عمل صالح پر مرا تو پھر یہ سعید ہے خواہ زندگی پر برے عمل کرتا رہا ان نمل اعمال بالخواتین ایک انسان کے اعمال کا مدار اس کے خاتمے کے ساتھ مربوط ہے تو اس دل کے حوالے سے جو پلٹے کھاتا رہتا ہے سب سے خطرناک پلٹا ان دل موت ہے اگر موت کے وقت اس دل میں معصیت کا حرص آ جائے اسی معصیت پر خاتمہ ہو جائے تو زندگی بھر کی محنت بیکار جا سکتی ہے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ چار چیزیں لکھتا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرجل یعمل بعمل اہل الجنہ حتی لا يبقى بینہ و بینہ الا ذرہ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها ایک شخص نیک عمل کرتا ہے حتیٰ کہ نیک عمل کرتے کرتے وہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے اس کی اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے یس کتاب اس مرحلے پر اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اللہ کی تقدیر میں اس کا جہنمی ہونا ہوتا ہے اس مرحلے پر وہ کوئی جہنم والا عمل کرتا ہے اور اس کا دل پلٹا کھا جاتا ہے اللہ اس کے دل کو پھیر دیتا ہے اور وہ جہنم والا عمل کر کے معصیت کا ارتکاب کر کے مرتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اور ایک شخص برے عمل کرتا ہے حتیٰ کہ جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے اس مرحلے پر وہ نیک عمل کر جاتا ہے اور اس کا دل اللہ کے امر سے پلٹتا ہے اور نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور وہ نیکی اختیار کرتا ہے اس نیکی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور وہ اپنے حسن خاتمہ کی بنا پر جنت کا مستحق قرار پاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے یہ اس کا ارادہ ہے وہ اپنی مشیت کے ساتھ پوری کائنات پر غالب ہے وہ جانتا ہے کہ جنتی اہل کون ہے کون سا وجود جنت کا مستحق ہے اور کون سا وجود جہنم کے قابل ہے جو وجود اللہ کے علم میں جنت کا مستحق ہے تو وہ جنت کا مستحق کیوں ہے یہ اس کا راز ہے اور جو جسم اللہ کے علم میں جہنم کے قابل ہے وہ جہنم کے قابل کیوں ہیں یہ اس کا راز ہے اس نے تو اپنی وہی بھیج کر حجت تمام کر دی پوری آزادی دے دی جس راہ کو چاہو منتخب کرو لیکن پروردگار کی مشیت پوری کائنات پر غالب اور نافذ ہمارا کام کیا ہے اس تعلق سے اللہ کا خوف اپنے دلوں میں قائم رکھیں اچھے خاتمے کی دعائیں کرتے رہیں اور صالحین کے ساتھ حشر کی تمنا اور طلب کرتے رہیں ورنہ یہ بڑی خطرناک حقیقت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ عملی واقعات اس طرح کے پیش آئے تھے ایک یہودی بچہ نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا چند دن نہ آیا تو آپ پریشان ہو گئے اس بچے کے بارے میں پوچھا پتہ چلا بیمار ہے فرمایا کہ چلو اس کی بیمار کرسی کر کے آئے دروازے پہ دستک دی اس کے باپ نے دروازہ کھولا یہودی نے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیرے بیٹے کی بیمار کرسی کرنے آیا ہوں اندر چلے گئے اس کے سرہانے بیٹھ گئے آپ نے محسوس کیا کہ اس بچے کا مرض مرض الموت ہے اور سانسیں اکھڑ رہی ہیں کہا کہ یا بنیا قل لا الہ الا اللہ بیٹا کلمہ پڑھ لو بیٹا اپنے باپ کو تکنے لگا یہودی تھا مگر وہ دین اسلام کی حقانیت کو جانتے اور پہچانتے تھے باپ نے کہا کہ اطرے ابو القاسم کہ بیٹا ابو القاسم کی بات مان لو اس نے اطاعت کی اور کہا کہ لا الہ الا اللہ اور فوت ہو گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر نکلے اور فرمایا الحمد للہ انقضہ من النار تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اسے جہنم سے نجات دے دی جس نے اسے جنت کا مستحق قرار دے دیا حالانکہ پوری عمر معصیت میں گزری یہودیت پر گزری مگر عین میں نے اللہ تعالیٰ نے دل کو پلٹ دیا کلمہ نصیب ہو گیا اللہ کی تقدیر غالب آ گئی اور نافذ ہو گئی اور یہ بچہ جنتی قرار پایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسیرم نامی ایک شخص جس کا پورا قبیلہ اسلام لے آیا تھا مگر یہ اسیرم اسلام قبول نہیں کرتا تھا بہت بار اسے اسلام سمجھایا گیا پیش کیا گیا مگر یہ قبول کرنے سے انکار کر دیتا حتیٰ کہ جنگ عہد آ گئی جنگ عہد ہوئی بعد میں صحابہ کرام شہداء کی لاشیں دیکھنے لگے اور شمار کرنے لگے اچانک دیکھا کہ حسین بھی شہدا کے لائن میں پڑا ہوا سانسیں آخری چل رہی ہیں صحابہ حیران ہوئے ماں جا ابھی کا کاسیرن تم یہاں کیسے اور رغبت فی اسلام اب حمیت القومک تم یہاں کیسے پہنچے کیا اپنی قوم کی حمیت اور غیرت میں آئے ہو کہ قوم جا رہی ہے میں بھی قوم کا ساتھ ہوں ہم رغبت پھر اسلام کے اسلام میں راغب ہو کر آ رہے ہیں اسلام کی رغبت کے ساتھ آئے ہو یا قوم کی حمیت کے لیے اسیرم نے کہا کہ بل رغبت فی اسلام اسلام میں راغب ہو کر آیا ہوں صبح اٹھا اپنے دل میں ایک عجیب تبدیلی محسوس کی جو دل اسلام کے لیے نفرت سے بھرا تھا اس دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی اور اللہ رب العزت نے میرے دل میں اسلام داخل کر دیا میں نے قبول کر لیا اور اپنی قوم کے ساتھ میدان عہد میں آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے شہادت کی موت سے ہمکنار کر دیا اپنی یہ بات عرض کر کے وہ فوت ہو گیا عمر اس کی کفر پہ گزری مگر موت سے قبل اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا پلٹا دیا اور اس کے دل میں تقلب پیدا کیا کہ دل کی کائنات میں انقلاب آ گیا اور کفر کی جگہ اسلام آ گیا اور اس کا خاتمہ اسلام پر عمل صالح پر بلکہ شہادت کی موت پر ہوا ان نہ شہید وہ جرح یہ تھوڑا دما اللہ برمس کے شہید قیامت کے دن آئے گا اور اس کے زخموں سے خون ابل رہا ہوگا پورا میدان معاشر دیکھے گا یہ شہید آ رہا ہے رنگ تو خون کا ہوگا مگر خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی یہ مظاہر پیارے پیغمبر کے دور میں موجود تھے کہ ایک شخص کی زندگی معصیت میں گزری مگر آئین موت کے وقت دل نے پلٹا کھایا اللہ کے عمر سے اور اس دل میں نیکی داخل ہو گئی اور معصیت ختم ہو گئی حد کے خاتمہ دین اسلام پر ہوا اس کا برعکس بھی موجود ہے پیارے پیغمبر کے دور میں غزوہ میں ایک شخص کا مار کا اور اس کی جنگ انتہائی دیدنی تھی صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں پیغمبر علیہ السلام بھی دیکھ رہے ہیں حدیث کے الفاظ کے لاش اللہ دخلا کہ ایسی بے جگری سے لڑ رہا تھا کوئی تنہا دشمن دیکھتا اسے کاٹ دیتا کوئی جتھا دیکھتا تو اس میں داخل ہو جاتا اور سب کو مار کے باہر نکلتا ایسی جمع مردی سے قتال کر رہا تھا صحابہ اشش کر اٹھے کہ ایسا قتال ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ایسی بہادری شجاعت ہم نے کبھی نہیں دیکھی رسول اللہ سب نے فرمایا اما من اہل النار یہ شخص تو جہنمی ہے یہ تو جہنم میں جائے گا صحابہ یہ سن کر سناٹے میں آ اگر یہ جہنم میں جائے گا تو کامیاب کون ہوگا پھر بھلا جنتی کون ہو سکتا ہے ایک شخص نے کہا کہ میں اس کا تعاقب کرتا ہوں اس کی پوری خبر گیری کرتا ہوں اس کا معاملہ کیا ہے اور اس کا معاملہ کہاں ختم ہو گیا وہ شخص کے پیچھے ہو لیا اور وہ اسی طرح شجاعت کے ساتھ کتاب میں مصروف ہے حتیٰ کہ زخموں سے چور ہو گیا اور تکلیف برداشت نہ کر سکا اپنی تلوار اس نے اٹھائی اور اس کا دستہ زمین سے ٹیکا اور تلوار کی نوک اپنے سینے میں خود ہی پیوست کر کے موت کو گلے سے لگا لیا خودکشی کر لی وہ صحابی دوڑتا ہوا رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ اشاد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں فرمایا یہ بات اس وقت کیوں کہہ رہے ہو یہ گواہی کیوں دے رہے ہو آج اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, علیہ وسلم جس شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا یہ تو جہنم میں جائے گا میں نے اس کا تعاقب کیا اس کا ترسد کیا اور اس کا انجام خودکشی پر منتج ہوا جو آپ نے خبر دی تھی جہنم میں جائے گا وہ آپ کی خبر پوری ہو گئی اور پیش گوئی پوری ہو گئی رسول اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ ان فیما اہل کچھ لوگ بظاہر جنت والے کام کرتے ہیں حالانکہ وہ حقیقت میں جہنمی ہوتے ہیں حقیقت میں ان کا ٹھکانا جہنم ہوتا ہے جس کے اسباب میں سے ایک سبب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر کے آخری حصے میں موت سے قبل اس کے دل کو پلٹ دیتا ہے اور نیکی کی جگہ برائی کر بیٹھتا ہے اسی برائی پر خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے اسی طرح کا واقعہ ایک اور بھی ہے ایک شخص جہادی میں مصروف تھا بڑی داد شجاعت دے رہا تھا جوامرتی سے قتال کر رہا تھا اسے بھی صحابہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر اس کی تعریف کر رہے ہیں حتیٰ کہ لڑتے لڑتے میدان میں گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی قتل ہو گیا بظاہر شہید ہو گیا کسی نے کہا ہنی اللہ شہادت اسے شہادت مبارک ہو یہ دنیا کی تکلیفوں سے نجات پا گیا اب ابدی اللہ کی ضیافتوں کا مستحق ہوگا رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں کس نے خبر دی کہ یہ شہید ہے تمہارے علم کی اساس کیا ہے یہ بات تم نے کس بنا پر کی ہے ان اندہ مکان میں میں خی برا قبل تبل کا مقاصم اس نے جنگ خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی تھی یہ سوچ کر کہ میں بھی مجاہد ہوں میرا بھی حصہ بنتا ہے اس جہاد میں پتہ نہیں یہ چادر ملے یا نہ ملے تو اس نے وہ رکھ لی اپنے پاس بتایا نہیں اس کو غلول کہتے ہیں فرمایا کہ اس وقت یہ چادر اس کے بدن کے ارد گرد خیمہ بن چکی ہے اور اس چادر کو جہنم کے شعلوں نے پکڑ دیا اور جہنم کے شعلے اپنی لپیٹ میں اس کو لے چکے ہیں تو ایک شخص اس کا ماضی کیسا ہے صالحیت کے ساتھ نیک نیک اعمال کے ساتھ مگر ہر وقت دل کے تقلب کا امکان رہتا ہے جس پر توجہ کی ضرورت بھی ہے دعاؤں کی ضرورت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی ضرورت بھی ہے نیکی کا غرور نہ کیا جائے بلکہ صالحیت کے استمرار کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں سابقہ امتوں میں بھی اس قسم کے واقعات موجود تھے اصحاب الخدود کا واقعہ یہ خندقوں والے جن کی پوری عمر کفر میں گزری اور معصیت کے طوفانوں میں گزری ایک بچے کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو مشرف اسلام کر دیا جو کل تک کافر تھے آج مومن ہو گئے بادشاہ وقت اس ماجرے کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکا اس نے خندقیں کھدوائیں اس میں آگ جلائی اور ان لوگوں کو آگ میں پھکوا دیا یہ ان لوگوں کا خاتمہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسما ذات البروج بل یوم بشاہدی و مشہود قطل اصحاب الخدود ان خندق والوں کو مارا گیا قتل کیا گیا جو اللہ کے اولیاء بن چکے تھے جن کی عمروں کے پچاس پچاس سال ساٹھ ساٹھ سال کفر میں گزرے معصیت میں گزرے بغیر آخری لمحات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پلٹا دیا اور اسلام داخل کر دیا توحید داخل کر دی لا الہ الا اللہ داخل کر دیا انہوں نے کلمہ پڑھا اللہ کی اطاعت قبول کر لی اور وہ اولیاء اللہ قرار پائے اور جنتوں کی وراثت ان کو حاصل ہو گئی یہ بالکل اسی حدیث کا مزداق ہے سابقہ اقوام کے واقعات میں فرعون جادوگروں کا ذکر بھی ہے کہ بظاہر فرعون کا مقابلہ کرنے آئے تھے اور بڑے انعام و اکرام کی لالچ لے کر آئے تھے ہمارا جادو آج کامیاب ہوگا ہمارے سانپ موسا کے ایک سانپ کو نکل جائیں گے آج ہم غالب ہوں گے فرعون سے پوچھتے پھر رہے ہیں اجرا ہماری جیت ہو گئی ہمیں کیا ملے گا فرعون کہتا ہے کیا ملے گا تم میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے میرے مزرا ہو جاؤ گے ہاشیہ نشین ہو جاؤ گے میرے مشیر بن جاؤ گے اور تم کو ہمیشہ میرا قرب حاصل رہے گا یہ دنیا کی حریث کفر میں لتھڑے ہوئے بلکہ غلیظ ترین کفر غلیظ ترین کفر جادو ہے جادو سے زیادہ غلیز کفر کوئی بھی نہیں حتیٰ کہ ایک شخص اگر کلمہ کو ہے اور وہ جادوگر ہے تو وہ غلیز ترین کافر ہے غلیز ترین کفر میں زندگی گزارنے والے مگر معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے مقابلہ ہوا علیہ السلام کا استحا ان کے سانپوں کو نکل گیا جادوگر حقیقت کو پہچان گیا اسی میدان میں کہا الہ الا اللہ اللہ کی توحید کی گواہی دے دی فرعون سیخ واہ ہو گیا کہ تم نے یہ کیا کر ڈالا یہ کیا ہو گیا لو من خلاف جذوع النخل میں تمہارے اعضاء کاٹ دوں گا ٹانگیں کاٹ دوں گا ہاتھ کاٹ دوں گا اور کاٹنے کے بعد انہی کھجوروں کے ڈھانچوں پر تمہیں کھڑا کر کے صلیب میں لٹکا دوں گا اور تیر اور خنجر مار مار کے تمہیں قتل کر دوں گا اور کروا دوں گا دھمکیاں دے رہے کل تک زندگی کے حریث اور انعام کے حریث آج ان میں استقامت آ گئی فخر ماں انتقا فرعون جو چاہو کر لو جو کرنا چاہتے ہو کر لو ان نما تقوی حاضر حیات دنیا تم اس دنیا کی زندگی کا خاتمہ کرو گے کر دو ہم اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق جوڑ چکے ہیں اپنے پروردگار سے استغفار کرتے ہیں اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے اور اس سے ہم اچھی ملاقات کے امیدوار بن چکے ہیں تو زندگی بھر کفر میں گزری مگر سے قبل اللہ تعالیٰ نے اسلام توحید اور کلمہ لا الہ الا اللہ دل میں داخل کر دیا پھر وہ شخص بنی اسرائیل کا سو افراد کا قاتل کتنا بڑا صفاق تھا کتنا بڑا ظالم تھا اس نے سو افراد قتل کیے ہوئے تھے اور وہ قتل کسی غیرت کی بنا پر نہیں کیے تھے ایسا نہیں تھا کسی نے اس کے گھر جھانکا ہو اور وہ غیرت میں آ کر اس کو قتل کر دے یا اس نے وہ قتل قصاص میں نہیں کیے تھے کہ کوئی اس کے بھائی کا قاتل ہو اس نے قصاص میں اس کو مار دیا حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس نے یہ سو قتل ظلم کی بنا پر کیے تھے اور صفات تھا کیسی اس کی زندگی تھی گناہوں سے بھرپور معصیت سے بھرپور اب جب کہ موت اس کی قریب آ گئی اللہ نے اس کے دل کی کایا پلٹ دی اور اس کے دل میں توبہ داخل کر دی وہ مارا مارا پھر رہے لوگوں سے پوچھتا ہوا حل من توبہ حل من توبہ لوگوں میری توبہ کی صورت ہے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں فد اللہ راہ راہب ایک نیک عبادت گزار پر اس کی رہنمائی کی گئی کہ فلاں راہب کے پاس چلے جاؤ بڑا عبادت گزار ہے بڑا متقی پرہیزگار ہے اس کے پاس جاؤ اس سے سوال کرو اس کے پاس چلا گیا اس سے پوچھا حل لی من توبہ میرے لیے توبہ ہے اس نے کہا انا لگت توبہ تیری توبہ کہاں ہو سکتی تو تو ظالم ہے جابر ہے صفاق ہے اور قاتل ہے تیری توبہ کہاں قبول ہو سکتی ہے اسے بھی قتل کر دیا پھر باہر نکلا حل لی من توبہ حل لی من توبہ میرے لیے توبہ ہے بتاؤ مجھے اللہ کے لیے فت اللہ علیہ عالم اب اس کی رہنمائی ایک عالم پر کی گئی کہ فلاں مقام پر ایک عالم گفتی ہے جو شرع علم سے مالا مال ہے اس کے پاس لے جاؤ اب رہنمائی صحیح تھی دین کے مسائل پوچھنے کے لیے یہ مت دیکھو کہ فلاں نیک ہے تہجد گزار ہے اور عبادت گزار ہے بلکہ یہ دیکھو کہ فلاں عالم ہے اور فلاں کے پاس شرع علم ہے وہ کتاب و سنت کی بات کرتا ہے اور قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے ایک عابد کے پاس وہ گیا مسئلے کا حل معلوم کرنے کے لیے یہ جانا ہی غلط تھا چنانچہ اس کو رہنمائی نہ مل سکی اور عابد کا جواب دینا بھی غلط تھا جب اس کو معلوم نہیں تھا اس نے کیوں جواب دیا اس کا کم از کم نقصان یہ ہوا بیچارہ خود بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا جبکہ سرات مستقیم یہ ہے کہ طلب علم کے لیے علماء کے پاس جاؤ جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو جو شرع علم سے مالا مال ہو رہنمائی صحیح ہوئی وہ عالم کے پاس پہنچ گیا عالم نے کہا میں حول کو توبہ اے اللہ کے بندے تیرے اور تیرے توبہ کے درمیان دنیا کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی تیری توبہ میں کون رکاوٹ ہے یقیناً تیرے لیے توبہ ہے اور میرا مشورہ یہ ہے فلاں بستی میں چلے جاؤ اضحب اللہ قدا فلاں بستی میں چلے جاؤ فعن نہ بے حا بات والی نہیں وہاں اللہ کے نیک بندے ہیں جو شب و روز اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تم بھی وہاں چلے جاؤ ان میں شامل ہو جاؤ اور ان میں شامل ہو کر اللہ کی عبادت بھی کرو اور سچی توبہ بھی کرو بنا سرج علا عرض کر فعین نہ ارد و سوئن اور اپنی زمین کی طرف کبھی نہ لوٹنا اپنی بستی کو چھوڑ دو کاروبار ہیں رشتہ دار ہیں سب چھوڑ دو یہ معاشیت کی سرزمین یہاں قدم قدم پر تیری برائی کے نشانات ہیں یہاں کبھی نہ لوٹنا انہی صالحین میں شامل ہو کر اللہ کی عبادت کرتے رہو اور نیک عمل کرتے رہو اور توبہ کرتے رہو اس نے وہیں سے سفر اختیار کر لیا کسی کو آگاہ بھی نہ کیا کسی کو اطلاع بھی نہ تھی توبہ کی دھن سوار تھی وہیں سے روانہ ہو گیا قصہ آپ کو معلوم ہے راستے میں پیام اجل آ گیا حدیث میں ہے کہ فی ملاقت الرحمت اور ملائکت العذاب اس کے بارے میں روح قبض کرنے کے بارے میں عذاب اور رحمت کے فرشتوں نے جھگڑا کیا فرشتہ روح قبض کر چکا ہے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ روح جب قبض کر لیتا ہے تو قریب ہی دونوں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں جنت کے بھی اور جہنم کے بھی جو فرشتے جنت کے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں جنت کی کستوری ہوتی ہے اور جنت کا کفن ہوتا ہے وہ روح کو وصول کرتے ہی جنت کے کفن میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں اور خوشبوؤں سے معطر کر دیتے ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں اور جو جہنم کے فرشتے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں جہنم کی آگ کا کفن ہوتا ہے بدبو وہ اس کو وصول کرتے ہی اس کو اس کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور بدبوؤں سے اس کو جو ہے وہ بھر دیتے ہیں اس طرح اس کا استقبال ہوتا ہے جنتی فرشتوں کا موقف یہ ہے کہ اس کی روح ہم وصول کریں گے کیونکہ یہ توبہ کی ٹھان چکا تھا اور اس کی زمین جو دل کی تھی اس کی کایا پلٹ چکی تھی اور جو قلبی کائنات اس میں انقلاب رونما ہو چکا تھا اس کی روح ہم لے کر جائیں گے جب کہ جہنم فرشتوں کا موقف یہ تھا کہ اس نے تو کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا کبھی کوئی نیکی سر انجام نہیں تھی یہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے اس کی روح تو ہم لے کر جائیں گے اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں کہ جاؤ پاس سے گزرو یہ دونوں تمہیں طلب کریں گے فیصلہ کروانے کے لیے یہ فیصلہ کر دینا فرشتہ وہاں سے گزرا انسانی شکل میں انہوں نے روک لیا ہمارے بیچ فیصلہ کرو اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے فیصلہ یہ کیا کہ دونوں زمینوں کو ناپو جہاں سے آ رہا ہے وہ اس کی نافرمانیوں کی زمین ہے اور جہاں جا رہا ہے وہ اس کی نیکی اور تخوا کی زمین ہے دونوں کو ناپو جو زمین قریب ہو اس کے مطابق فیصلہ کر دو اللہ پر ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ شخص جب مرنے کے لیے گر رہا تھا تو اس نے اپنی اپنا دل جو ہے وہ توبہ کی زمین کی طرف کر لی تاکہ گروں تو یہ قلب اور یہ دل توبہ کی زمین کی طرف ہو جب ناپا گیا تو اس کے پاؤں نافرمانی کی زمین کے قریب تھے اور اس کا دل توبہ کی زمین کے قریب تھا اور دل تو اشرف الادا ہوتا ہے لہذا اس کے اسی قلب اور اس کے دل کے قرب کی بنا پر یہ فیصلہ کر دیا گیا یہ شخص کیونکہ صفاق تھا مگر اللہ رب العزت نے بلائی کا فیصلہ فرمایا اللہ کی مشیت اور تقدیر اس کائنات پر غالب ہے اور نافذ ہے جو نافذ ہو گئی اور جنت کے فرشتے اس کی روح کو لے کر جنت میں پہنچ گئے جو شخص زندگی بھر برے عمل کرتا رہا وہ نیک عمل پر فوت ہو رہا ہے تو اس قسم کے مظاہر بہت سے آپ کو ملیں گے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس تعلق سے ایک مستقل خوف دامنگیر ہونا چاہیے مسد احمد کی ایک حدیث ہے ابو ضمر اللہ عنہ کی روایت سے کہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی بیمار پڑ گئے صحابہ اس کی بیمار پرسے کے لیے گئے اس کی کنیت ابو عبداللہ تھی جب پاس پہنچے تو وہ رو رہا تھا پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو تمہارے پاس تو پیغمبر اسلام کی بشارت موجود ہے تمہیں وہ دن یاد نہیں تمہیں اللہ کے پیغمبر نے ایک بشارت دی تھی خوشخبری دی تھی بشارت یہ تھی کہ یہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اس کی مونچھوں کے بال بڑے ہوئے تھے اور ہونٹ ڈکے ہوئے تھے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا خز من شارب باخر علیہ حتیٰ تلخانی اپنی مونچھوں کے بڑے ہوئے بال لے لو اور کاٹ لو بالوں کو کتروا لو جو لمبے بال ہیں انہوں نے ہونٹوں کو ڈھانکا ہوا ہے انہیں کتر لو باخر علیہ اسی عمل پر قائم رہنا ہمیشہ اپنی مونچھوں کے بالوں کو کترتے رہنا بال کے بڑھنے نہ پائیں حتیٰ تلخانی حتیٰ کہ تو قیامت کے دن مجھے آ کر ملے تو تیرے پاس تو قیامت کے دن پیغمبر علیہ السلام کی ملاقات کی بشارت موجود ہے تم کیوں رو رہے ہو وہ کہتے ہیں مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ ایک بار رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ آئے آپ کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں آپ نے ایک کتاب کو ظاہر کیا اور فرمایا کہ فی اسماء اسماء اسماء اہل و و آبائہم قبائلہم اسماؤ بھالی اللہ نے فرمایا کس کتاب میں جنت والوں کے نام ہیں ان کے باپوں کے نام ہیں اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں بلا ابالی اور مجھے کوئی پرواہ نہیں یہ سارے جنتی دوسری کتاب اٹھائی فرمایا کہ فی اسما النار و اسما و اباہم بخب اس کتاب میں جہنمیوں کے نام ہیں اور ان کے باپوں کے نام ہیں اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں بلا ابالی مجھے کوئی پرواہ نہیں رونا اس لیے آ رہا کہ پتہ نہیں میرا نام کس کتاب کے اندر ہے فیصلے ہو چکے ہیں کس کا خاتمہ کس بات پر ہوگا ابن فرماتے ہیں کہ سر صالحین کی نگاہوں کو اور آنکھوں کو سب سے زیادہ اسی چیز نے رلایا پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہو پتہ نہیں خاتمہ کس چیز پر ہو کیونکہ یہ ضروری ہے کہ خاتمے کے وقت ایک انسان مسلمان ہو عمل صالح پر کاربند ہو نیک و کار ہو نیک عمل کرنے والا ہو کیونکہ موت کے تعلق سے تین حقیقتیں ہیں ایک یہ کہ موت سب پر آئے گی دوسری یہ کہ اچانک آئے گی اور تیسری یہ ہے کہ بلا اللہ من تم مسلم کہ تمہاری موت اس طرح آئے کہ تم مسلمان ہو اطاعت گزاری کی زندگی میں ہو وفا شہاری کی زندگی میں ہو تم نے پوری ایک مستعدی کے ساتھ یہ کوشش کرنی ہے اس بات پر قائم رہنا کہ تمہاری موت اطاعت کے عالم میں آئے اسلام پر آئے توحید پر آئے کیونکہ یہ موت اللہ کے ہاں بڑی کارآمد ہے من کانا آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل و اللہ پاک جس کو آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق دے دے وہ جنتی مگر یہ موضوع انتہائی اہم ہے وہ کون سے امور ہیں جن امور کو اختیار کر کے ہم اپنا خاتمہ اچھا بنا سکتے ہیں جن امور کی بنا پر یہ خاتمہ بہتر ہو سکتا ہے ویسے تو حدیث میں ایک اشارہ موجود ہے کہ بندوں کے دل رحمان کی دو انگلیوں میں ہیں اللہ کے پیغمبر یہ بتا رہے ہیں جس ذات کی دو انگلیوں میں یہ دل ہیں وہ ذات رحمان ہے بڑی مہربان بڑی رحم کرنے والی ذات ہے تو اس مہربانی رحمت اور شفقت کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے دلوں کے بارے میں اچھی امید رکھیں کہ رحمان مہربانی کرنے والے شفقت اور محبت اور رحمت کرنے والے جس کا پیار اپنے بندوں سے سو ماؤں کے پیار سے زیادہ ہے ستر ماؤں کا حدیث میں ذکر آتا ہے ستر ماؤں کا پیار ایک طرف ہو رحمان کا پیار ایک طرف ہو تو اللہ کا پیار زیادہ ہے ہم سے اپنے پیار اپنی شفقت اور محبت اور مہربانی کا برتاؤ کرنا ہمارا خاتمہ دین اسلام پر ہو لیکن وہ کون سی امور ہیں جن امور کو اختیار کر کے اپنے خاتمے کو اچھا بنایا جا سکتا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعے ان امور کا بیان ہوگا اللہ پاک ہمیں استقامت کی زندگی عطا فرما دے اللہ پاک ہماری پوری زندگی جتنے دن باقی سانسیں باقی ہیں دین اسلام پر قائم رکھے عقیدہ توحید پر قائم رکھے اور اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر دین کی سلامتی پر اور کلمہ لا الہ الا اللہ پر فرما دے اقول قولی حاضہ واستغفر اللہ للہ رب العالمین الحمدللہ اللہ وسلات وسلم رسول اللہ وبعد وباد ایک ہے ساتھی نے پوچھا کہ ہماری جگہ کرائے پر جاتی ہے اور کافی عرصے سے خالی ہے کیا ہم اس جگہ پر قرآن پڑھا سکتے ہیں قرآن کس لیے اگر تو برائے تعلیم ہے تو بالکل پڑھائیے اور اگر قرآن خانے کی نیت ہے کہ یہاں برکت ہو یہ جگہ کرائے پر جائے پھر نہیں اجتماعی جو قرآن خانی وہ بدت ہے ایک ایک پارا پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے تو اگر گھروں میں دکانوں میں یا کسی بھی مقام پر قرآن خوانی کا اہتمام ہو وہاں کی برکت کے لیے یہ جائز نہیں اللہ کے پیارے پیغمبر کے دور میں قرآن وقت موجود تھا ایک سے ایک پڑھنے والا تھا لیکن کبھی آپ نے اجتماعی قرآن خوانی کا اہتمام نہیں کیا اور اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ بچوں کو وہاں جمع کیا جائے ان کو قرآن کی تعلیم دی جائے تو یہ ایک مستحسن چیز ہے تب تک پڑھاتے رہیں جب تک یہ کرائے پر نہ اٹھے انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو ملے گا تمام بیماروں کی صحت کے لیے دعا کیجیے اللہ رب العزت تمام مریض بہنوں اور بہنوں کو بھائیوں اور بہنوں کو صحت کام عطا فرما دے اور اللہ رب العزت ہر پریشان حال بھائی کو آسودگی عافیت اور صحت و سلامتی کی زندگی عطا فرما دے اللہ سب کو ہر شر سے اور ہر بیماری اور برائی سے بچا کے رکھے اور محفوظ رکھے یہ ایک افسوسناک خبر آپ نے سنی ہوگی یہ پچھلے دنوں غالباً تین دن قبل ہماری جماعت کے ایک سرخیر عالم دین شیخ السلام رستمی رحمہ اللہ پشاور میں انتقال کر گئے بہت بڑے مفسر قرآن تھے قرآن پاک کے دورے میں تفسیر کے دورے میں ان کے شاگردوں کے تعداد شاید لاکھوں میں ہو بڑا علم پھیلایا مؤلف بھی تھے مصنف بھی تھے اور بڑے کامیاب مدرس بھی تھے اور داعی بھی تھے ان کا انتقال ہو گیا اللہ مغفر الرحم و حافظ واف ان شاء اللہ ہم جمعے کی نماز کے بعد ان کا جنازہ غیبانہ پڑھیں گے اس میں آپ شریک ہوں اور آج کا اعلان ایک ادارے کے لیے یہ ادارہ مظفر گڑھ میں مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی وہاں پر یہ قائم ہے مدرسہ بھی ہے مسجد بھی ہے اور اس کی جگہ جو ہے وہ حاصل کر لی گئی ہے یہ لکھتے ہیں کہ ایک لاکھ روپے ادا کرنا باقی رہ گئے اور اس کے بعد تعمیر شروع ہوگی